ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حمید بن عبد الرحمن بن اوف نے انہیں بتایا کہ مروان بن حکم نے اپنے دربان ابو رافع سے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اگر اپنے کیے پر خوش ہونے والا اور بن کیے پر تعریف چاہنے والا ہر شخص سزا کا مستحق ہو جائے تب تو ہم سب ہی مستحق سزا بن جائیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تمہیں اس آیت سے کیا مطلب یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ اور اس آیت کی تلاوت کی لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے وہ چیز چھپا لی اور اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز بتا دی اور چلے گئے پھر آپ پر یہ ظاہر کیا کہ آپ نے ان سے جو کچھ پوچھا تھا اس کے متعلق انہوں نے بتا دیا ہے اور آپ سے اس کی تعریف سننی چاہی اور انہوں نے اپنی کتاب سے چھپا کر آپ کو جو جواب دیا اور آپ نے انہیں جو مخاطب کر لیا اس پر خوش ہوئے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چودہ یہ حدیث صحیح ہے